بدلا صاحب آیا نہیں آیا بدلا صاحب آپ تو سال کے بعد آئے گی نو مہینے کے بعد آپ جی نو مہینے کے بعد آئے گی نو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد آئے گی آپ کا یاد نہیں رہا جی نہیں اچھا جی ٹھیک جی بات لکھنا میں ایک جانور ہمارا بھاگ گیا کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے ہم کیا کریں کوشش کریں تو یہ انسانوں کا حال ہو گیا جانور ہمارے تو بڑے بڑے بڑے ہیں پکڑ لیتے ہیں کو ڈال دیتے آج میں تجربہ نہ رہتا یہ حال ہو جاتے ہیں مسلمان اتنے پرمن ہو گئے تھے بغداد میں جب تتا جی نے قبضہ کیا نا کہ ایک عورت نے بیس نوجوانوں کو کھڑا کیا ان کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو کہ میں تلوار اپنی لے کر آؤں کہ آپ کو قتل کروں کھڑا رہے ہاں۔ اور جب وہ آئی ہے تو اتنا پہنچ نہیں تھا کہ سب سارے مطلب پکڑ لیا ہاں، تعداد اور بیس لوگ بنا یہ حال ہو جاتا ہے Thank ہاں۔ you. صلی اللہ رسول الکریم علامہ خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقدمہ نخردون ہے نا اس خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس کے مقدمے کا یہ برتری اقتدار حکومت یہ جو ہے یہ قدرتی عمل ہے جو چند چیزوں کے پیچھے جاتا ہے قومی تصدیت سخاوت شجاعت امید امید کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہو جو تعداد کے لحاظ سے وہ قوا تعداد کے لحاظ سے مضبوط ہو اور اس میں اصبیت کی وہ ایک تعصب ہے ایک اصبیت ہے تعصب تو کہتے ہیں تعصب کا کیا مانا بنتا ہے جی کوئی ساتھی بتایا اس کو صحیح مانا آتا اس کو نہ حق پر ساتھ دینا نہ حق پر ساتھ دینا تاثر ہے تو پنجابی کہہ رہا ہے کہ سندھی ایسے ہیں اور پٹھان کہہ رہا ہے کہ پنجابی ایسے ہیں اب پٹھان آدمی اپنے پٹھانوں کی ہر جائز ناجائز بات پر حمایت کر رہا ہو اور پنجابیوں کی مخالفت کر رہا ہو کہ یہ تاثر ہے اصلیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کامن کاج پر ساری قوم کا اکٹھے کھڑا ہو جانا یہ عصبیت تو قومیت میں عصبیت بھی ہو اور شجاعت بھی ہو ہو سخاوت بھی ہو پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو برتری غذا سارا ان کے میں یہ صفات ان لوگ کی اسلام نے تربیت کی بنی سہیل تھی توحید کے بغیر تو گاڑی جن اسلام کے آگے چل ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ بنیاد توحید ہے اللہ کی معرفت پہچاننا پہچان نہ ہو اللہ کا تعلق نہ ہو تو آدمی دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا ہو تو جس ذات کے ساتھ جوڑنا ہے اسی کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کو اس کی مانے گا کیسے اس کو جانتا نہیں ہے اس کو مانتا نہیں ہے تو اس کی کیسے مانے گا ہاں؟ پہلا سہارا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف ہے توحید کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی برتری غلبہ ہاں؟ اور صفات کا دھیان پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو توحید پہلی بات سے مسلح صاحب نے اپنی قوم سے کہا کہ ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ توحید کو لے کے میں بھول گیا پہلے بیان کرتا رہا ہوں کسی کو یاد آ رہی ہے ہم نے کہا مانا اللہ مانا اللہ کو اس پر ڈالا اور توحید پڑھا گئے اور دوسری بات ان سے کہا کہ نماز پڑھو تو اتنی سختی ہے اتنے سخت پڑھاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا تمام دیتا ہی نہیں ہے نماز پڑھ نہیں پڑھ نے کہا نماز گھروں میں پڑھو گھروں میں نماز پڑھو اگر پڑھنا نہیں آتا تمہیں گھروں میں نماز پڑھو تو ان کو توحید اور نماز یہ دو پہلے اعمال ہوتے ہیں جن پر ڈالنا ہوتا ہے دو پر جب ڈال دیا گیا تو اب تیسرا حکومت کے لیے آیا تو ہم نے کہا کہ اے مسار اسلام کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں میں نے کہا بولے انجیت رہا اور اس طرح آئے تھے وہ جی، یاد آ رہی ہے جی، جو آئے ہیں صاحبان کو یوں کریں کیا آپ آنے سے آپ کہنے کے بعد ستائے گئے عمل نہیں کرتے تھے پھر بھی ستائے گئے عمل کر پھر بھی ستائے جا رہے ہیں صبر کریں اور اس کو کرتے رہیں اور اب اگلا اگلا کو مجھے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں ہجرت کریں گھر بار چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اور ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے نتیجے میں اللہ کا فیصلہ آتا ہے اس پر پیار ہو گئے ہجرت کے نتیجے میں اللہ نے کی رکھا دی جو میں اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ ذرا باطل نظام کے ٹوٹنے کا اور باطل نظام کے پھیلنے کے ذریعے یہ روس کے ٹوٹنے میں افغانی ہجرت میں بہت بڑا کردار ادا کیا یہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں نا شروع شروع کے دور میں ہمارے تبلیغ والے حضرات کا اور افغانیوں کا بہت ٹکراؤ رہتا تھا وہ آ کر ان کو دعوت دیتے تھے تو ان کو کہتے ہیں جہاد ضروری ہے وہ کہتے ہیں دعوت ضروری ہے ٹکراؤ لگا رہتے تھے ان کو افغانی کہتے ہیں کہ آپ سے تو ہمارے لیے امریکہ زیادہ مفید ہے امریکہ والوں نے ہمارا ساتھ دیا جہاد نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ جہاد کے مخالف ہیں آپ جہاد کرتے ہی نہیں ہیں بعد میں امریکہ نے دوسرا راؤنڈ لیا نا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جہاد تو جہاد نہیں تھا اس کا مفاد تھا وہ جہاد نہیں تھا اس کا مفاد تھا ہاں جی؟ ایک دفعہ ایک جماعت آئی تھی اس کے ساتھ مجھے افغانی کو فضر صاحبان یہاں یہ ایم فل وغیرہ نے ملازمت کر لیے ہوئے ویسے الگ کے حکم پر کچھ لوگوں کو ملازمت پر بھی لیا ہوا یونیورسٹی میں ان کے بعد کیے گئے مجھے یاد ہے میں کیا مسلمان تھے میرے ساتھ گیا انگریزی بولنے والا اچھا کہ ان کی بات پچھتوں کو نہیں سمجھتا تھا تو انہوں نے خوب اتا یہ ہمارے خلاف تبدیل کے خلاف خوب باتیں مذاق اڑایا نے ہمارا کہتے ہو ہو یہ ہمارا فلانا مولوی کے ساتھ گیا تھا اسے جہاد ہی چھوڑ دیا تھا میں نے کہا ایک آدمی کے دل میں غبار اس کو غبار نکال لیں گے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی آدمی کے دل میں آپ کے خلاف غبار ہے تو آپ تب چھوٹیں گے جب وہ سارا کو اس سے نکال لیں گے غبارے کی آواز خارج کریں گے گھروں میں اس کو آزمائیں بہت لاس پاس کے جھگڑوں میں اختلافات میں ساری باتوں میں ایک آدمی کے دل میں غبار ہے محکموں میں کیا کرتے ہیں اس کے گریوینس ہیں <laughs> پر کرنی چاہیے جا کر اس کو بیان کرے میں نے خوب اپنا غبار نکالا خوب غبار نکالا تھی تھی یہ تھی کہ وہ اپنا غبار نکالتے تھے ساتھی ہمارے تبلیغ والے کے ساتھ بات شروع کرتے تھے یاد ضروری نہیں ہے دعوت ضروری ہے دعوت کے بعد یاد ہو نہیں سکتا ساری باتیں کرتے تھے بات مکمل کی تو ان کا خیال تھا دلائی شروع کرے تو ہم بھی مناظرہ شروع کریں گے خوب بات ہوگی میں نے کسی بات کا جواب ہی نہیں آپ لوگ تو بہت مبارک ہیں آپ نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے اور یہ تو بہت مبارک عمل ہے اتنا سواد اتنا سواد اتنا سواد دوسری بات یہ ہے کہ آپ یاد کر رہے ہیں اللہ کے لیے یہ ماشاء اللہ سے بڑھ کر عمل ہے ادھر سے بھی آگے بڑھ کر عمل ہے اس پر آپ لوگوں کو بڑا جو سواب ہو رہا ہے بڑا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے بڑا جو سواب ہو رہا ہے ہم یاد نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی ایمان ہیں ہمیں اس بات کا اعتراض ہے ہمارا ایمان کمزور ہم نہیں کر ہمیں سر اعتراض ہے اور ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس ہم ہمیں اور میں واقعی سارا عرصہ اتنا عرصہ یہ جہاز رہا میں استغفار کرتا رہا میں ہر وہ استغفار ہے میں اس بات کو ذمہ لاتا رہا کہ میں شامل ہونے کے کی مدد کر رہی ہوں پر ہم استغفار کرتے ہیں ابھی ہم آپ کے پاس ایک عرض کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو آپ لوگ جہاد میں جا رہے ہیں بہت ضروری بات ہے جائیں جو نہ جا رہے ہیں تو ہماری جماعتیں چلتی رہتی ہیں ان کے ساتھ اگر جائیں ان کے ساتھ کام کریں تو ان شاء اللہ ان کو اللہ تعالیٰ دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا ان کا دین کا جذبہ بنے گا دین پر عمل کی توفیق ہوگی دن کو ہم ہی عرض کرنے کے لیے بالکل آپ کی بات ہے بالکل بالکل اللہ تیار ہوئے اور بعد میں اچھا ہمارا سلام کلام رہا تھا جی ہمارے صاحب راجو رحمۃ اللہ کے بڑے حضرت صاحب جن سے ہمارے مولانا صاحب کو خلافت ملی فرمایا کرتے کہ بھائی قائل کرنا تبلیغ نہیں ہے قائل کرنا تبلیغ نہیں ہے مائل کرنا تبلیغ ہے اور مائل آگے بڑھ کر گھائل کرنا تبلیغ گھائل کرنا زخمی کرنا ہے یعنی مائل کرنا کہ آدمی کا دل لگ جائے گائل کرنا کا دل لگے کہ مدد سے زخمی ہو جائے تو تبدیلی ہے جی مائل کرنا تبدیل ہے گائل کرنا تبدیل ہے قائل کرنا تو کوئی خاص بات نہیں ہے دلائل سے قائل کرنا کہتے ہیں جب آدمی الگ کہتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں نا کہ جب آدمی باطن میں اللہ کے تعلق کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے بہت ذکر اذکار کے صحبت کے نتائج میں تو اس کو دلائل کی ضرورت نہیں رکھتی جب بلدان عقیقت کو پاتا ہے تو عقل کو دلائل کی ضرورت نہیں رکھتی ہاں، جس آدمی کو درد ہو رہا ہو تو اس کو آپ تفصیلات بتانے کی ضرورت ہی درد کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ جو ہو رہا ہے اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے ہاں جی؟ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علی کسی بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے ہیں دوسرے آدمی نے ایک شاگرد مریض نے ہم سے پوچھا کہ آج کی چیز تو نے کہا کیوں شریف کیوں کس طرح رہا بدانی آخر ہاں۔ انہوں نے کہا کہ محبت تلاش کی کیا ان کا جب میری طرح ہو گیا پتہ چل جائے گا تجھے میں کہتے ہیں وہ رہے اگر پوئی گی جو سکتا ہے بلے گی ہاں جی۔ یہ نارا برفار مارتا ہے نارا بہت زور سے نارا مارتا ہے ختم کر دوسرا ہاں۔ صاحب آپ کو تو یاد ہے نا تا تو نارا یاد دیکھ رہے میرے <laughs> سر بچ کر ہو جاتے اور بھجوا چھوٹے بچے کے بیٹھے پیشاب دے کر دے کے خطرہ ہوتا ہے تو سچ بات ہے یہ جو نے فرمایا کہ پائے استدلالیاں چوڑی بت پائے سخت بے تنظیم بت دلائل والوں کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں لکڑی کا پیر تو بہت وہ ہوتا ہے ہاں جی ہاں، بے تمکین ایسا ہوتا ہے جو آدمی کو بیلنس نہ دے سکے تو اس کو کیا کہیں گے جی بے تمکین کو ادھر سمجھ نہیں ہے نا کوئی ہے نسل پیس اور ہوتا ہے نا ایک توازن نہیں کھڑی ہوگی ایک توازن نہیں برقرار رہی اور ہل رہی ہے یہ بے تمکین ہوتا ہے لکڑی کے پاؤں جو ہیں وہ بڑے ہاں جی؟ ہاں، وہ بڑے وہ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیس لیس ہوتے ہیں وہ آدمی کو توازن نہیں دے سکتے اس لیے حقیقت حال کو قلب کے ادراک کے ساتھ پانا جو ہے یہ اصل ہے عقل کے دلائل کے ساتھ پانا یہ اصل نہیں ہے عقل کے دلائل سے قرآن و حدیث نے شریعت نے منع نہیں کیا ہے عقلی دلائل کو نے پاک نے کیے ہیں حدیث میں اکلی آئے ہیں بہت مختصر ہیں بہت تھوڑے ہیں اور اصل جو ہے وہ اصل رسول جو ہے قلب میں پانا ہی ہے ایک دفعہ یہ پہلے دور میں یونیورسٹی میں کمیونسٹوں کا بڑا جلگار ہوتا رہا ہے ہاسپٹل میں آ کر کام کرتے تھے اور نومر لڑکوں کو نومر بیچارے کیا ہوتے ہیں ان کو تو جو بات سامنے آئی نئی بات سنتے بھی ہیں فوج بھی سن نہیں سکتے ہیں مان بھی لیتے ہیں ہیں عموماً جو ہے ہر نظریہ نومروں کے ذریعے سے عورتوں کے ذریعے چلا کرتا ہے ہماری عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ صحیح ہے غلط ہے جس پر ہم آ گئے سب پیچھے نہیں آ سکتے زندگی گزر گئی اسی پر ہے <laughs> صحیح پر جم گیا غلط پر جم گیا بس جمع ہو گئے نومر جو ہے یہ بڑا اثر تھا سنیہ کالج کا اس نے کم نے کام کیا تو یہاں پر انہوں نے اپنی سزا بنائی ہمارے ساتھ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کم کام تو کرتے ہیں لیکن اس میں تو آج دس آدمی آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تو ایسا ایسی الغار ہوئی ہے کہ ان کو پورے ہاسپٹل کو اور پورے لوگوں کو خطاب کرنے کی ضرورت ہے یہ درشاد دیجیے سنیہ نکالے کا پروفیسر کے مسئلے یہ اصل کا وارڈن تھا کیا جی، ہوئی تھی میں شا تو شاہ برخدار ہے ہمارا ایسے کہیں کہ یہ ایک دن کا مظلوم میں سب کو جمع کرے اور ان کو خطاب کریں گے جمع کیا گئے سارے آئے ہوئے تو ایسے ہو کہ اللہ اب خطاب کیا کریں ہمارا تو خطاب کی تیاری مطالعہ بڑا تو کرنی نہیں فریاد فکر دعا ہوتا ہے یا اللہ کی بات سجا دے کے دیں اور میں دعائیں کرتا کرتا گیا وہاں پر وہاں جو بات سجائی گئی وہی تھی کہ ان کے ساتھ بیان کر وہ لگو و لاخر و ظاہر و الباطن یہ چار خط ہیں جس کا جو کہ حقیقت کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں اس سے باہر کی کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتا اول سے پہلے کیا ہے اس کو کوئی بیان کرے نا اور آخر کے بعد میں کیا ہے ظاہر سے پہلے کیا ہے اور باطن کے اندر کیا ہے چار ہی خط ہیں اب آدمی اس کا ایک ظاہر ہے سامنے ہاں۔ کپڑے نظر آ رہے ہیں خوشحال صاحب نظر ہمارا نا کپڑے اس کے نظر آ رہے ہیں سب سے آگے نیلا رنگ کا ہاں۔ پھر پیچھے شاید سفید رنگ ہے جی؟ پھر پیچھے جلد ہے اس کی اب کوئی آدمی کیا خوشحال کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بلو رنگ کے کپڑوں سے شروع ہوتا ہے نیلے رنگ کے کپڑے ہاں۔ اس سے باہر کیا ہے اس سے باہر تو خوشحال نہیں ہے نا بس کو شروع وہاں سے ہوتا ہے اس سے باہر کو تو آپ تسلیم کریں گے اول کو آپ تسلیم کر کے آگے چلیں گے ٹھیک ہے نا جی اول سے پہلے آپ کو چیز ڈھونڈنا چاہیں تو اس سے پہلے ہے ہی نہیں اول سے آپ شروع کریں گے اسٹارٹ لیں گے اور آگے چلیں گے آپ کہیں گے اول سے پہلے مجھے کچھ بتاؤ تو آپ کہیں گے کہ آپ آپ حقائق کی دنیا میں نہیں ہیں آپ حقائق کی دنیا میں نہیں ہے لاجیکل ورلڈ میں آپ نہیں ہیں کہ آپ اس چیز کو لینا چاہیں اول سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا اب وہ کہیں گے کہ یہ خوشحال کا یہ جو کپڑے ہیں گے کیا ہے اس کا جلد دیں گے اس کو ہیں آئیں گی گوشت دیں گے اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں پھیپھڑے ہیں جی تو اس میں ہوا ہے جی اس میں سے حق نکل رہا ہے کیا کدر آئی اس سے نکل جی۔ <laughs> کیا آپ کہ جی، کچھ بھی نہیں تم ہاں جی؟ آخر کے بعد بس باخر پر آپ ختم ہو گیا آپ اختتام کریں گے باطن کے بعد بس باطن کے آخری آپ اگر ایٹم کو ایٹم کے باطن میں کیا ہے جی پورے دنیا پھاڑے ہیں اس کو بس آگے کچھ بھی نہیں وہ بیان کرنے کے بعد سوال جواب کرے ہیں سوال جواب کریں پوچھا کچھ بات تو بھائی ویسے عرض کر رہا تھا آپ نے کہ دلائل سے منع نہیں کیا ہے قرآن نے دلائل دیے ہیں اخلی دلائل دیے ہیں کیونکہ دین تو ہے سر اس کا دار و مدار ایک رخ عقل پر ہے اس لیے کہتے ہیں ساری باتیں خلاف عقل نہیں ہیں اس لیے بھی ہم نے دلائل سے بات جب کی ہے نا کوہر کے ساتھ بڑے بڑے دانشور کے انہوں کتنے بڑے دانشور کے انہوں نے جب بھی بعد میں چاہو ہے تو وہ فرض نہیں معمولی آدمی جو ان کے آگے شکست نہیں کھاتا جب کہ کوئی ہماری کوئی بات خلاف عقل ہے ہی نہیں اس آدمی خلاف عقل کہہ سکے کہ عقل کو ماننے کے قابل نہیں میں کہا اصل بات یہ قلب میں حقیقت کو پانا ہے کی حقیقت کا پانا بات کہاں سے شروع کی تھی اس سے پہلا مضمون تھا مضمون کی بنیاد پہلے تھی ہاں وہ مضمون کیسے مڑ مڑ گیا گیا تھا جی بتایا نا ناسا سام واقعہ سمجھ رہا ہاں جی توحید پر ڈالا ہجرت کروائی ہجرت صلی اللہ نے فرون کی درخوا بھی کی توحید کے بارے میں کر رہا تھا کہ تو وہ خلاف عقل نہیں ہے لیکن اس کو پانا وجان ہے اس کو بعد کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ قوت ہے قلب کی ہاں۔ قلب کی قوت ہے ہاں جی؟ یہ شریف میں آتا ہے نا کہ اس وقت بجال آئے گا اس کے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ساری دنیا سے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوں گی اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے قبضے میں آ گئی ہیں اور ناروے میں یہودی اپنے غلے کے ساگ جمع کر رہے ہیں ہر مزدور کی جنگ کی تیاری کے لیے ہاں جی۔ اور جو ہے کہے گا کہ مجھے خدا مانو گے تب تمہیں کھانے پینے کی چیزیں اگر نہیں مانو گے تو یہ تمہیں نہیں مل سکیں گے تو ترکی ایمان پر دنیا کی چیزیں دے گا ابھی جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو شرائط لگاتا ہے نا اسے تھوڑی تھوڑی شرائط لگا رہا ہے کہ لڑکیوں کا پردہ ختم کرو لڑکیوں کو جاب پر لے کر آؤ ہاں جی؟ یہ کرو وہ کرو ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے جب قرضہ دیتا ہے ہاں۔ اس وقت کے طالبان کی حکومت میں امریکہ نے ایڈ دینا چاہیے امریکی مدد کے لیے مذاکرات کے لیے اسلام آباد کو مسرت صاحب گیا آپ کو یاد ہے صاحب طالبان کی طرف سے مسرت صاحب گئے ملاقات کرنے نکال کے پروفیسر کے ان کے درجات بند فرمایا فات پا گئے اور اگر مولانا ذکریہ صاحب کے سلسلے میں خلافت تھی ان کی اور مولانا اشرف صاحب کے سلسلے میں خلافت تھی مولانا ذکریہ صاحب کے سلسلے میری اجازت مسرت صاحب کی طرف سے اللہ کے درجات بند فرمایا طالبان کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ہم ان سے کہا کہ آپ جو ہے تو امداد کس کے دینا چاہتے ہیں نے کہا کہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہاں کے انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ہم آپ کی مدد قبول کریں گے انہوں نے کہا اس مدد کی کچھ شرائط ہوگی شرائط ان نے سامنے کی انہوں نے کہا جب جی آپ مدد خدمت بھی دینا چاہتے ہیں شرائط بھی کیا دیں گے نے کہا شرائط تو ہوں گی تو ماننی پڑیں گی آپ نے کہا جن جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہوا ہے وہ تو وہ شرائے جس میں ان کی دین کا اور ان کے حیا کلچر کا دین کا نقصان ہو رہا ہے اس کو کبھی نہیں مانیں گے آپ کی لڑائی کو ترک کر دیں گے اور اس بات کو نہیں مانیں گے ایسی پر ہمارے مذاق مذاکرات ختم ہوئے اور کہتے ہیں واپس آ کے ان نے کام شرائط کے بغیر نہیں دیتے اور ہم نے کام شرائط کے ساتھ قبول نہیں کرتے تو تو آخر میں ترک توحید کی یہ یہود شرائط لگائیں گے کفر کو اختیار کرو تو کھانے پینے کی لو لوگ ہاں۔ اس وقت جو ہے اللہ والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نام پر مرنے کو ترجیح دے دیں گے کہیں گے ہم آپ کے کھانے پینے کی چیزیں نہیں لیتے ہیں اور یہ لوگ اس وقت اللہ کا ذکر کریں گے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تبارک کے اور اتنی قوت دجال کو حاصل ہوگی کہ وہ آدمی سے کہے گا اچھا میں تیرے والد و شدہ والدین اور رشتے داروں کو لے آؤں جو تو اس سے کہیں کہ میں حق یہ پر ہے یہ ہم خدا ہے اور تم تم حق پر نہیں ہو تو اس کے رشتے داروں کو ماں باپ کو جو وفات پا چکے ان کو لا کر حاضر کر دے گا اور اسے کہیں گے کہ بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان لیکن قوت یقین والے کہیں گے کہ ہم اس بار کو بھی نہیں مانتے اس سے بڑا بھی عجوبہ دکھاؤ ہم نہیں مانتے اس بار ہاں۔ پھر وہ کہے گا اچھا میں آدمی کو دو ٹکڑے کر دوں درمیان میں دو ٹکڑے کر دوں اور پھر آدمی کو جوڑ دوں کہ آخر میں ایک ایک مومن کے ساتھ اس کا وہ ہے باس ہوگی ایک مومن کے ساتھ اس کی باس ہوگی اور اس مومن کو کہے گا کہ میں تجھے دو ٹکڑے کر کے تجھے جوڑ دوں پھر تو مجھے مانے گا کہہ دو دو ٹکڑے اسے دو ٹکڑے کر کے پھر اس کو جوڑے گا وہ کہے گا تو وہ کہے گا اب تو مجھے آپ تو میں ہی قوت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تو جال ہے جیسے کہ میرے پیغمبر فرمایا کہتے اس مومن کی قوت یقین جو ہوگی اس کی قوت یقین دجال کی دجالیت کو توڑ دے نہ اس کے بعد اس کا دجل اس کا فریب کسی نہیں کرتا اس مومن کی قوت یقین ایسی ہوگی بلکہ یقین کی قوت اس کی ایسی ہوگی کہ اس کی اس کی دجل کی اور فریض قوت کو توڑ دے ہمارے یہاں پر ایک بزرگ ہوتے تھے ٹیلیفون انجینئر تھے حاجی ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت میں نے بہت کام کیا تھا جاپان میں بہت لوگوں کو مسلمان کیا تھا امریکہ میں کام کے کام مسلمان کیا تھا یہ ہمارے پیر بھائی تھے ہمارے اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے پہلے بیت تھے یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی وفات کے بعد سے ہمارے اشرف صاحب سے ان تھے جماعت جاپان جا رہی تھی جاپان گئی وہاں پر جب پہنچے ان کا ایک دینی پیشوا اس کو محنت کہتے ہیں محنت محنت ملنے کے لیے آیا اس کے کہا میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ راہوں خواب نے کہ ہم حوالیہ کے محنت آ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے انتظار میں تھا یعنی یہ ملاقات اس سے کہا کہ میرے اندر ایسی قوت ہے کہ بیس فٹ کے فاصلے پر آدمی کھڑا ہو تو میں اس کو ایسے اشارہ کر کے گرا دیتا ہوں آپ لوگ میرا مقابلہ کریں گے سیدھے ہم کیسے مقابلہ کریں گے خیر انہوں نے سب نے مشورہ کر کے آج ارشد صاحب کو کھڑا کر دیا مقابلے میں انجینئر سے بعد میں سعودی عرب میں رہے ہیں سعودی عرب کا ڈیری کا سسٹم انہوں نے ہی لگایا ہے انہوں نے حاجی صاحب کو کھڑا کر دیا وہ اپمان زور لگاتا رہا لگاتا رہا لگاتا رہا نہ گرا سکا نہ ہاں! گرا سکا خیر یہ پھر مسلمان ہوا اور بعد میں ساتھی نے کہا صاحب سے کہا کہ صاحب آپ کیا کر رہے تھے اس وقت آپ پر توجہ ڈال رہا تھا انہوں نے کہا میں ایسے کسی پڑھ رہا <laughs> ایسے کسی پڑھ رہا تھا مجھ پر اثر نہیں کیا اور بس اللہ نے اس کی شکست دے تو یہ قوت یقین ہوتی ہے قلب میں جو جمتی ہے ہے جیسا کہ انہوں نے کہا اے ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنے سے پہلے بھی ہم ستائے گی آپ کہنے کے بعد ہی میں ستا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رستے میں نکلے نکلے تو اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا فرعون کو جب غرق کر دیا تو واد کیا میں ان کو لے جا کر اللہ نے رکھا وہاں پر یہ وزل اللہ علیہ الغام مند اللہ علیہ وزل اللہ علیہ علیہ الغمام وزل اللہ علیہ الغام مند اللہ علیہ المن وسلوا کسی کو آیت گیارہ سورہ بکرا کی وزل اللہ علیہ الغمام وزل اللہ علیہ المن وسلوا ہم نے ان پر کیا سایہ بادلوں کا اور اتارے ان پر من یہ سردیوں میں رات کو بادل ہو جاتے تھے دن کو دھوپ ہوتی تھی اور گرمیوں میں دن کو دھوپ ہوتی تھی رات کو بادل دن کو دھوپ اور بادل رات کو دھوپ اور بادل اٹھ جاتے تھے موسم معتدل دل اور علیہ وسلم من اور سلبہ اتارا سلبہ فرشتوں کے غول کے غول بٹیروں کے آ رہے ہیں پکڑے ان کو کھائے من درختوں کے پتوں پر پتھروں پر ساری چیزوں پر ایک ایسی چیز جمی ہوئی کہ الوا شہد کی طرح میٹھی اور ترسی اس میں ترنجبین کی طرف میں کچھ ترشی یعنی ساری متوازن خوراکی وٹامن سی بھی ہوگی یعنی سہرا میں وٹامن سی پڑتا ہے تیلیا ایک چیز ہے جو پتوں پر بیٹھتی ہے درختوں کے کوئی تو آپ کو بتائے گا تیلیا اور تیلیا کی ایک قسم ہے کہ وہ درخت کے پتوں پر شہد جمع کر کے لگا سکتی ہے اور ہم نے دیہات میں پتوں پر یہ میٹھی چیز دیکھی ہے اپنے گاؤں کے پہاڑوں میں میں نے خود کھائی ہے پتوں پر اس طرح کی کچھ چیز من میں اتار دیں آپ ذہن کا جذبہ ہوا کہ اب ہمارا ملک ہو ہمارا اقتدار ہو ہماری حکومت ہو بیچ میں جذبہ ہو لوگوں کی شریعت کا نظام ہو تحریر والے میرے پاس آئے کرتے تحریر یونیورسٹی میں کہ ہم ساری دنیا میں ایک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں ایک خلافت ساری دنیا اسلام کو ایک خلافت کے جھنڈے کے نیچے لانا چاہتے ہیں میں کہ ماشاء اللہ میں تو اپنے دو گاؤں والوں کو ایک جگہ کر سکتا دو گاؤں کی برادری کو کٹھا جمع کر کے ایک فیصلے پر نہ لا سکا پوری دنیا اسلام کو کٹھی اس طریقے لا اتنا زور کسی کے پاس ہے ان کا جو یہ جذبہ بنا تو اس کے لیے تو اللہ کا اگلا عمل ہے تو عمل کیا ہے عمل کتال کا ہے یاد کرو اس کے لیے کتال کرو گے قوم جب بالین کے ساتھ کتال کرو گے اور تمہیں ہم جو ہے بشارت دیتے ہیں کہ تم خالہ غالب آؤ گے تمہیں فتح حاصل ہوگی اور اس کے بعد یہ بات ہوگی انہوں نے کہا پہلے تو قوم سے کو ہم دیکھ کے آتے ہیں تو بارہ قبیلے تھے بارہ سردار لیے علیہ السلام کی فکر سے میں ان کو بھیجا گیا انہوں نے جا کر دیکھا قد کار ڈیل ڈول ہاتھ پیر اس کے سائز جو دیکھے وہ گاؤں میں وزل صاحب جو تصویر پڑھاتے تھے نا تو وہ گاؤں میں تو عجیب اسرائیلیات بولتے تھے کہ ایک آدمی نے اپنے آستی نے بارہ کے بارہ کو ڈال دیا اور اس طرح کڑھار کو اٹھا کر لے کر جا رہا تھا <laughs> یہ باری اتنے <laughs> اتنے بڑے قد والے تھے <laughs> خیر یہ قد والے اسکار تھے مضبوط تھے یقیناً اور ان کو ٹیک بال کر جب واپس آنے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب دیکھو وہاں پر جاؤ گے تو ان کی اسلحہ ان کی ترقی ان کی صحت ان کی ڈھیل ڈول کا تذکرہ نہیں کرو گے تاکہ قوم کو پس نہ ہو کیونکہ جہاد میں سستی ان کو نہ ہو جائے اللہ کا حکم آیا ہوا ہے جہاد کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل نہیں کہیں گے جب آ گئے اسلام کے سامنے سب جگہ پھر اور نے بیان دیے کہ انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہم جائیں گے حملہ کریں گے ہم ان سے کمزور نہیں ہیں لڑیں گے ان پر غالب آ جائیں گے ساری بیان وغیرہ دے دیا پھر اکیلے اکیلے ہو کر اپنے اپنے قبیلوں میں گئے پھر قبیلے والے الگ ہو کر پوچھنے کے لیے آئے کہ اس رکھا رکھتے آواز آپ سچ سچ بتاؤ کہ کیا پھر نے کہا اچھا، یہ بھاگ موبائل نہیں دو ان کے سامنے ہم کہہ نہیں سکتے تھے وہ تو اتنے ڈیل ڈول والے کل کڑکا کہ ساری قوم کو جو کرتے اللہ خان کو پتہ چلا وہ آیا نے سب کو جمع کر کے پھر تقریر کی ایسے زور سے تقریر کی کپڑے پھڑے ہاں! لیکن اس قوم کا جذبہ جہاد ہوتا انہوں نے کہا یا موسا اے زبان تو ربو کا فقات لا انا ہونا کائل بڑی دلچسپ آئے ہیں کہ دامو جاموسی آج کوئی آج پڑھنے والا ہے ہی پڑھتا پڑھتے دو آدمی ہمارے ہوتے ہیں سیال صاحب ترجمہ کیا کرتے ہیں جس کا پڑھا کرتا کہ ہم تو کبھی بھی کامن کے بارے کے ساتھ نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے موسا تو اور تیرا رب تو جا کر لڑیں ہاں ہونا کائل ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے دعا کی یا اللہ میں کیا کروں میں تو ایک اپنی جان کے بارے میں قادر ہوں اور اپنے بھائی کے بارے میں قادر ہوں ہم دو تو کیا ہیں جانے کے اب ہم کام کا کیا کریں جو قوم نہیں جاتی ہماری تو قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ یہ یتی ہوں فی الحال کہ یہ اس زمین میں بھٹکتے رہیں گے چالیس سال ان کو وادی اختیار میں رہنا پڑا بھٹکتے رہے وہاں خوار ہوتے رہے ان کی کئی نسل وفات کر دفن ہو گئی مشر مسا اسلام جو ہے وہ دفن ہوئے ان کو دنیا سے ہو گئی ہارون اسلام کی ہوئی نئی نسل نئی اولادیں جو شرائی فضا میں آ کر آزادی کی فضا میں پلی تھیں ان میں فرون کی غلامی نہیں دیکھی تھی ان میں پھر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا ان میں جا کر مقابلہ کیا ہاں۔ یہ جہاد یوسف علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انبیاء علیہ الصلاح اسلام سے ایسے خصوصیات ہیں جو بعض باز ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اس کا جواب دوسروں کے پاس نہیں ہے تو امبیال علیہ وصلاح اسلام میں جہاد جو مثالی ہے وہ جہاد یوشا ہے ہاں۔ ہاں۔ جیسے حضور وسلم کے جو خواص اور فضائل ہیں اسے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشا نے خاص ان کے لیے رکھا ہے اسلام کے لیے رکھا ہے اور اس کو جو ہے تو عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشا دیا گیا تو اسلام کا بہت بڑا اعزاز اس بات سورج کبھی نہیں رکا ہے اس دن رکا ہے جیسے السلام عرض مقدس کو فتح کر لیا ان کا جو آپریشن تھا ان کی جو جنگ تھی وہ اثر کے بعد ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی کہ اگر جنگ کو ختم کرتے ہیں جنگ کو چھوڑ کر اثر کی نماز پڑھتے ہیں تو سارا کرا کرایا ہوا کام جو ہے وہ رہ رہا ہے اور اگر جنگ کرتے ہیں تو اثر کی نماز قضا ہو رہی ہے بزلہ صاحب حوالہ نکالے نا کہ ہماری شریف نے حکم بدلا ہے پھر کہ جس وقت ایسے حالات ہو جائیں تو اس وقت نماز کو مخر کیا جائے گا ہمارے جہاد کے سلو نہیں ہے کہ ایسے حالات جب ہو جائیں کہ آپ جنگ کو ترک کرتے ہیں تو سارا پیسے ختم ہوتا ہے نماز کی طرف آتے ہیں اور اس کا یہ جنگ موتا جو ہے نا جنگ موتا میں تین دن رات تلوار چلی ہے ایک کو لے تو حریر کہتے ہیں جس میں موتا پڑھاتے ہیں نا کہ نہیں پڑھاتے ہیں اس کو آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے ستائیس میں کے لوگوں کو کیا کہا کرتے ہیں اور ہاں، یرموک ہے یا موتا ہے کہ اس تین دن رات پروار کے لیے ایک کو چکی والی رات کہتے ہیں اس رات اتنی زور و شور کی جنگ تھی کہ چکی چلنے کی طرح آواز نکلنے کی کاکول ہاں، ہاں، والوں کی ایکسرسائزر ستائیس میل دوڑ ہے اس کو اس کو کہتے ہیں جرموک کہتے ہیں سائز میں دور کے بعد جب یہ واپس آتے ہیں نا تو کھڑا کھڑا سہج ہوتا ہے میں ایک بڑا تصور کیا خدا تھا اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو تو آیا آیا کھڑا ہے تو میں دیکھا کہ برا حال ہے اس کا کھڑا تو ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ آپ آج ہے تو فریش نظر نہیں آ رہے ہیں تازہ دم نہیں ہو آج نہیں جی میں تازہ دم میں کھڑے سو رہے ہو مارے نہیں کیسے تازہ دم ہو تو اس نے کہا جی اصل میں ہم یہ ریموو کر کے آئے ہیں یہ تین دن کا ہے یہ یرموک میں ہوا ہے یہ یرموک میں ہوا ہے یہ یرموک اور موتا جو ہے موتا تو موتا میں ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے مقابلے ساٹھ کمانڈر جو خالد ضلع میں ہیں ان کے نام ہے باقاعدہ تاریخ یہ ساٹھ کمانڈر تھے کہ جن کو یہ چلاتے تھے جب میدان میں نا تو ان کے کندھے کوئی نہیں لگا کر سکتا تھا ان کی سب کو توڑ نہیں سکتے موتا میں ساٹھ کو انہوں نے لایا ساٹھ ہزار کے مقابلے میں لایا ہے انہوں نے ساٹھ کو ساٹھ ہزار کے مقابلے پانچ ہزار کو قتل کیا ہے وہ بڑا دلچسپ اس میں یہ جنگی کارنامے میں لکھے ہوئے نا علامہ وقتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ساٹھ اندر ایسے گھس گئے جیسے کہ سمندر میں ڈوب گئے دائرہ بنا کر انہوں نے گھوڑوں کا دائرہ بنانا پیٹ ہر گھوڑے کے اندر کی طرف دائرے میں اور سر باہر کی طرف اور مارچ کروائی تو گھوڑ سواروں کی اتنی مہارت دائرے میں ان کو چلا کر چلا سکتے تھے اس کو نے اندر کیا اس میں گھسایا اور درمیان تک پہنچا کر ان وہ پھیلے اس میں جس وقت اثر ہو گئی شام ہونے لگی ہے تو اس میں لشکر کے پاؤں کھڑ گئے اور یہ حضرت خالد رضی اللہ اس میں ابو بیدہ بن بد رضی اللہ عنہ نے پھر بھیجا اور کیا جمع کرو تو ساٹھ میں سے بارہ شہید ہوئے ہیں ہاں جی؟ سات شہید ہیں ہاں لیکن باہر فضل بن عباس اور عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے حضور کے بھتیجے وہ نہیں تھے اور اس طرح کے جو خاص تھے خاندان نبوت لوگ تھے وہ گم ہو گئے وہ خیر کو بہت برا بھرا کہا بہت ڈانٹا پٹن کی تھی اس وقت ساٹھ آدمیوں کو لے کر گئے میں اتنے ہمارے اپنے اتنے پیارے لوگ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادیں ہماری وابستہ تھی آئے تھے خیر نے کہا کہ یہ تاقت میں ہوں گے ڈھونڈو ان کو تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سارے آدمی پیدا ہوتے کس پر یہ بات یاد آئی تھی ہاں وہ اثر کی نماز ہمارے اس میں ہے جب ایسا ہو جائے اس میں نماز کو مخر کیا جائے اس میں خندق کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار نمازیں بعد میں پڑی ہیں چار نمازیں بعد میں پڑی ہیں کیونکہ ہمارا ایک ہوتا تھا دوست میجر میں بشہرہ کا تھا اس نے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بٹالین میں کتنے آدمی ہوتے ہیں جی؟ یہ آٹھ سو نو آدمی ہیں اس نے ایک بٹالین کا تین سات تیس آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا ایک ٹیکری پر یہ سن اکہتر کی جنگ میں اکہتر کی جنگ اس نے کیا تھا تو اس کے شلنگ بس شلنگ تھی کہ چار شلنگ بارش برس تھی آخر جب ختم ہوئی سیلنگ تو نیچے سے کہتے ہیں ہمیں میسج کیا ہمارے کنٹرول روم نے لیکن رحمان کی جی زندہ ہو کہ زندہ ہوں کتنے آدمی زندہ ہے ساتھ میں کتنے آدمی زندہ ہے جب میں نے چھٹا کیا تھا آدمی جذباتی میرا مان ستارا جب اس کا ہوا ہوا تھا ایک داری نے لڑائی کی تو اس کی پٹائی کر دی کرنل تھا یہ میجر تھا اس نے اس کی پٹائی کر دی پٹائی کر دی تو اس پر اس کو فروغ دیا اور اس کی اس میں کتاب میں اور اس کی پروموشن نہ ہو سکا اور پروموشن ہوگی بڑا پریشان اداس ہے اسلم مرو تم دنوں یعنی تھا نا میں نے کہا یہ بڑا مجاہد آدمی ہے دیندار آدمی ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا بڑا اداس رہتا ہے اگر مولانا اشرف صاحب اگر وہاں تشریف لے ہمیں ایک بیان کر لیں دعوت بھی کرنا چاہتے ہیں ہم گئے پھر وہاں سے دعوت کی بیان کیا تو پھر نے کہا جی وہ اگر صاحب کی دعا سے ہوا کہ آر ایم او ہو گیا ایسا بعد میں جو آفیسر پرسیڈ ہو جائے نا اس کو تو ذرا یہ آر ایم او کیسی پوسٹ ہوتی ہے ریکروٹمنٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اٹیکٹو ہوتی ہے نا آر ایم او کا مطلب مل گیا خیر کیا بات کر رہے تھے جی ہاں کہ اس وقت اللہ پاک نے شاید اس شریعت میں یہ حکم نہیں ہوگا اصل کی نماز پڑھتے ہیں تو سارا جہاد کا کام کیا وہ ختم ہوتا ہے اور جہاد کو جاری رکھتے ہیں تو اصل کو نماز جاتی ہے تو اللہ تبارک والے نے سورج کمر کیا رک جاؤ یہاں تک کہ انہوں نے عظم مقدس کو فتح کیا مکمل کیا عصر کی جماعت کرائی نماز مکمل ہوئی اور جوں اثر تھا اور جیوں نے اسلام پھیرا شروع نہیں یہ کہ عزائم والے لوگ آگے بڑھتے عزائم والے عزم ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے ہمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تعلق کیا ہے لیکن نتیجے میں ایک بات میں ہمت ہوتی ہے کیا دنیا کی زندگی تو خار و خست گھاس سوس کیا بنگلے کیا گھاس کی جھونپڑی کیا سوکھی روٹی کیا مرو پلاؤ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتا تھا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اکسٹھ باسٹھ اور اس وقت میں سوکھی روٹی جو ہم اس کے اس میں کنارے جنگل سے آتے بیٹھ کر کھاتے تھے وہ مزہ میں نے آج تک یہاں سے جاؤ سمجھنے نہیں پایا مزہ یا وہ کھیتوں میں جب کام کرتے تھے نا تو ایسا برا حال ہوا تھا کہ جب آتی روٹی آتی گھر تک ہوتی اتنا اس میں سوکھی روٹی نہیں ہم ہاں، معمولی سالن اس رسان کا کھوڑ ہے نا یہ سب سے اچھا سالن کیا چیز ہے سب سے اچھا سالن بھوک ہے میری سواری میرے قدم ہے میرا چراغ چاند ہے اور میری خوراک جنگل کی جڑی بوٹیاں گھاس ہے میں رات سال میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہوتا میں صبح سال میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہوتا کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھ لیں گے ایسا بات وہ بدلا تھا ٹیلی فون ہوا تھا کہ ہمارا جانور بھاگ گیا ہے اسی کے قابو میں نہیں آتا ہم اس کا کیا کریں میں نے کہا ضب اضطراری ہوتا ہے ضب اضطراری ہے کہ آپ اس پر فائر کریں اور اگر اتنے دور تھا اس پر وہ فائر کریں جب گر جائے تڑپنے لگے پتہ دبا کر ضب اضطراری ہو گیا یا جو ہے تو اس کو تیر اس پر پھینکے ہیں تو یا برچا اس کو ماریں آگے اس سے گر کر ہو جائے فائر کو تو نہیں مانا کسی فتح میں نا گولی کو اور فائر کو نہیں مانا ہوا اپنی کسی کو توفیق نہیں ہے گولی ایسی بنائی جائے کہ جو کاٹنے والی ہو بجائے پھاڑنے کے اور تو چھوڑیں یہ جو کپڑا ہے جین والا کپڑا اس کی دو کا اگر وہ بکیہ کر دی جانا تو اس سے وہ کپڑا بن سکتا ہے جس سے وہ موزہ بن جائے جس پر کی شریعت نے اجازت دی جائے کسی کا نہیں ہوا کیسا موزہ بنا لے کوئی کارخانہ بنا لے کمرے کے موزے کی جگہ پر زیادہ اس کے ساتھ چلے گئے یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے میں نے صاحب سے کہا میں صاحب آپ انجینئر ہیں پیٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ اس کی گیس تو ٹرین میں بھر کر گاڑی میں استعمال ہو بلوچستان اصول تھا کہ گیس کو لکوڈ کر دیا جائے میں مری جا سکتی ہے سی این جی کے پمپ کر لیتے ہیں اسے میں نے کہا کہ ایسا طریقہ بتاؤ گھر کی سی این جی میں بھرا کروں چین نے ایک مشین بنا دی جس سے گھر کی سینری آپ بڑھ سکیں گے ہاں جی؟ اس کے پاس ہے لا إله إلا الله لا إله إلا الله تھا